دختر نے دنیا توک لڈائی اج بیوائے میرے بیٹھی لاش ہاتھ چائی چم لاشت ہے ماسوس نی یاد جگ بس بچے کٹھی ٹو دسے دم بچے کو ساج روائی ہے